کمل ناراض کیوں ہے سب شہد کی مکھیاں کہاں جاتی ہیں آج میں ان کا پیچھا کر کے معلوم کروں گی تجسس سے ایک چھوٹی شہد کی مکھی چھتے سے نکل گئی تھوڑی ہی دیر میں چھوٹی شہد کی مکھی ایک کمل کے تالاب میں آ گئی وہاں اسے ایک خوبصورت کمل کا پھول نظر آیا یہ اڑ کر نیچے گری کمل کانپ گئی پھول سے ایک پنکھڑی ڈھیلی ہوئی تھی اس سے کمل ناراض ہو گئی تمہارے لیے کوئی امرت نہیں اس نے کہا چلے جاؤ کمل مجھ سے ناراض کیوں ہے چھوٹی شہد کی مکھی کو حیرت ہوئی یہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اڑ گئے چھوٹی شہد کی مکھی درخت کی شاخ پر آرام کرنے آئے سورج پتوں سے چمک رہا تھا شہد کی مکھی نے سورج کی کرنوں کو دیکھا اور کہا خوبصورت پیار اکمل نہیں دے گا مجھے کوئی امرت او روشن اور خوبصورت سورج کی کرنے کیا آپ اس کا ذہن بدل سکتے ہیں سورج کی کرنوں نے کہا فکر نہ کرو ہم کمل پر چمکیں گے اور اسے خوش کر دیں گے کمل کے پھول پر سنہری کرنیں چمک رہی تھیں اس نے اپنی پنکھڑیوں کو دھوپ کے لیے کھول دیا لیکن اس نے چھوٹی شہد کی مکھی کو کوئی امرت نہیں پیش کیا کتنی مایوسی ہے چھوٹی شہد کی مکھی کچھ دیر کمل کے پاس منڈلاتی رہی پھر اداسی سے اڑ گئی اب تالاب پر نرم ہوائیں چلنے لگیں چھوٹی شہد کی مکھی نے انہیں محسوس کیا اور کہا خوبصورت پیارا کمل نہیں دے گا مجھے کوئی امرت او پیاری نرم ہوائیں کیا آپ اس کا ذہن بدل سکتے ہیں ہواؤں نے جواب دیا فکر نہ کرو ہم کمل پر ہلکے سے پھونک ماریں گے اور اسے تازہ اور ٹھنڈا محسوس کریں گے انہوں نے پھول پر آہستہ سے پھونک ماری کمل نے خوشی سے اپنی پنکھڑیوں کو لہرایا لیکن اس نے چھوٹی شہد کی مکھی کو کوئی امرت نہیں پیش کیا بیچاری چھوٹی شہد کی مکھی میں کمل کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں اس نے تعجب کیا تبھی کچھ بادل آسمان پر آ گئے شہد کی مکھی نے ان کے سائے کو دیکھا اور اوپر دیکھا اس نے کہا خوبصورت پیارا کمل نہیں دے گا مجھے کوئی امرت او سیاہ اور خوبصورت بارش کے بادل کیا آپ اس کا ذہن بدل سکتے ہیں فکر نہ کرو بادلوں نے کہا ہم کمل پر بارش کریں گے اور اسے اچھا غسل دیں گے ایک ہلکی بارش تالاب پر پڑی تمام پودے خوش ہو گئے اور تازہ دم ہو گئے کمل نے بارش کی بوندوں میں نہایا اور اس نے بھی ترو تازہ محسوس کیا لیکن اس نے چھوٹی شہد کی مکھی کو کوئی امرت نہیں پیش کیا چھوٹی شہد کی مکھی بہت تھکی ہوئی محسوس کی یہ اداسی اور خاموشی سے اڑ رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک الو درخت کی شاخ پر سو رہا ہے اس نے الو سے کہا خوبصورت پیارا کمل نہیں دے گا مجھے کوئی امرت او عقلمند اور پیارا اللہ کیا آپ اس کا ذہن بدل سکتے ہیں اللہ نے چھوٹی شہد کی مکھی سے کہا کہ قریب آؤ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں چھوٹی شہد کی مکھی اللہ کے قریب پہنچی اللہ نے چھوٹی شہد کی مکھی کے کان میں سرگوشی کی اللہ نے کیا کہا کسی اور نے نہیں سنا حالانکہ انہوں نے کوشش کی اب چھوٹی شہد کی مکھی امید کے ساتھ تالاب کی طرف اڑ گئی بہت بہت نرمی سے یہ کمل کے پھول پر بیٹھ گئے بہت اچھے اور شائستگی سے پوچھا کیا تم مجھے کچھ امرت دو گے اچانک کمل کو مزید غصہ نہیں آ رہا تھا اس نے چھوٹی شہد کی مکھی کا استقبال کیا جتنا چاہو لے لو اس نے کہا چھوٹی شہد کی مکھی نے دنیا کا سب سے بڑا راز جان لیا ایک ہندوستانی لوک کہانی جو شوبیتا پنجا کے دوبارہ بیان پر مبنی ہے